حضرت عائشہ رضی اللہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نو رکعت ودر پڑھتے تو تشہد کے لیے آٹھویں رکعت سے پہلے کسی رکعت میں نہ بیٹھتے تھے آٹھویں میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے حمد اور اس کا ذکر فرماتے اور دعائیں کرتے یعنی تشہد پڑھتے پھر سلام پھیرے بغیر اٹھ کھڑے ہوتے پھر نوی رکعت پڑھ کر بیٹھتے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر فرماتے اور دعائیں کرتے پھر اتنی آواز سے سلام پھیرتے کہ ہمیں سنائی دیتا تھا پھر بیٹھ کر دو رکعت پڑھتے پھر جب بوڑھے اور کمزور ہو گئے تو سات رکعت پڑھتے تھے اور چھٹی کے کے سوا کسی رکعت میں تشہد لیے نہ بیٹھتے پھر چھٹی میں بیٹھ کر اٹھ کھڑے ہوتے اور سلام نہ پھیرتے پھر ساتویں پڑھ کر بیٹھتے پھر سلام پھیرتے پھر بیٹھ کر دو رکعت پڑھتے سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار سات سو بیس